السلام علیکم ڈاکٹر طلعت افزا آپ لوگوں کو virtual university government of Pakistan کے بزنس فائنانس کے بیسک کورس جس کو ہم ٹائٹل دے رہے ہیں بزنس فائنانس ہی کا آپ کو ویلکم کرتی ہیں ہمارا یہ کورس جو ہے فائنانس کے ایریے کا بہت ہی بیسک کورس ہوگا جس میں ہم بیسک فنڈامنٹلس یا اسینشل آف دی فائنانس جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے آج ہمارا اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے لیکن اس لیکچر سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ ہم مین ٹاپک شروع کرنے کی بجائے ہم ایک اوور ویو دیں لیکن جب بھی ہم کسی کورس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہماری گائڈ لائن کیا ہوگی یعنی ہمارا ریفرنس کیا ہیں کہ آفٹر اٹینڈنگ دی لیکچر اور لسننگ ٹو دی لیکچر اگر ہمارے اسٹوڈینٹس کو کچھ گائیڈنس چاہیے ہیں تو ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ کیا ہوگا تو ریفرنس میں ایک تو آپ کے پاس اویلیبل ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بک جو ہے ہمیشہ بہت بڑی ہیلپر کا رول ادا کرتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم اس لیکچر میں یا اس کورس میں بیسیکلی کون سی بک جو ہے وہ فالو کریں گے تو سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ ہماری بیسک ٹیکسٹ بک جو ہے وہ کیا ہوگی تو basic text book is a very good book written by three different authors from renowned schools of business تو ہماری یہ بک ہم نے ریفلیکٹ کی ہے آن دس پرٹیکولر سلائڈ یہ ہماری پرائمری ٹیکسٹ بک ہے for this course title of the book is essential of corporate finance they are three authors Ross Westerfield and Jordan and we will focus on the fourth edition of this book and publisher is McGraw-Hill publisher اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم کسی بک کی بات کرتے ہیں ایک تو ہمیشہ ہماری ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے لیکن ٹیکسٹ بک کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہیلپنگ مٹیریل جو ہوتا ہے جو کہ فردر اس کو انہانس کرتا ہے فردر اسٹرینتھن کر دیتا ہے کہ اگر آپ ایک ٹاپک پڑھ رہے ہیں بک سے سلائڈ سے بٹ اسٹل اگر آپ اس میں زیادہ ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہیں یا اس کی زیادہ کلیریفیکیشن چاہتے ہیں یا اس کو کسی اور اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے پاس دو اور ریفرنس بکس بھی موجود ہیں جو کہ میں نے ریفلیکٹ کی ہیں اس سلائڈ کے اوپر تو ہماری جو ریفرنس بکس ہوں گی ان میں ایک ہے introduction to finance by Gitman and Madura نا this book has two authors Lawrence J Gitman and Jeff Madura and publisher جو ہے that is Addison Wesley publisher اس کے ساتھ ساتھ مزید ہیلپ کے لیے ہمارے پاس ایک اور بھی بک ہے جو کہ اگین ہماری text book is fundamental essential اور ساتھ ساتھ دونوں ہی ریفرنس بک جو ہیں وہ بھی بیسک فائنانس لیول کی بکس ہیں تو دوسری بک جو ہے that is with title of foundation of financial management اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس دو آتھر ہیں Stanley Block and Geoffrey Hirt اب اس کی جو ہمارے پبلشرز ہیں وہ ہیں مگرا ہل پبلشرز تو میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گی کہ اگر آپ اس کورس کے لیے رجسٹر ہوئے ہیں یا آپ بیسک نالج چاہتے ہیں on the subject of business finance first of all آپ لیکچر اٹینڈ کریں دیکھیں ساتھ ساتھ اس کے سپلیمنٹری مٹیریل کو بھی پڑھیں لیکن اس کے علاوہ مزید اپنے آپ کو اس میں ویل ورس کرنے کے لیے آپ text book is a must thing text book جو ہے وہ ایک گائیڈ کا رول ہمیشہ پرووائڈ کرتی ہے آپ کو تو ہمیشہ وہ سفر کامیاب سفر ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس پراپر گائیڈنس موجود ہو اس کے علاوہ مزید اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے you can also try to get hold of the reference books اور یہ کتابیں جو ہیں they are available in the market place اب آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں پورا آپ کو پلان دے دوں اس کورس کا کہ اس کورس کو جو ہے ہم کس طرح پلان کرنا چاہ رہے ہیں اور پلان ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس کورس کے کنٹینٹس کیا ہوں گے جب بھی آپ کہیں انٹر ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی اس انٹری کے بعد آپ کی اگلی منزل کیا ہے اس سے next step next step and then finally کہاں پہ آپ نے اینڈ کرنا ہے تو وہ جرنی ہمارا بیسیکلی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں کوشچن مارکس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا پہلا اسٹیپ لینے سے پہلے آپ کو ایک اوور ویو دے دیا جائے کہ اس کورس میں ہم کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کریں گے تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ ہم کس قسم کے ٹاپکس جو ہیں اس کورس میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس سلسلے میں دو سلائڈس بنائی ہیں جس میں سارے مین ٹاپکس یا جو میجر اسٹیپس ہم نے لینے ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں تو ایز سچ ہم ڈیفینےٹلی جب بھی کوئی نیا اسٹارٹ لیتے ہیں تو پہلی چیز ہوتی ہے انٹروڈکشن کی تو ہمارا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے دیٹ از دی انٹروڈکشن اور دی اوور ویو تو سب سے پہلا ٹاپک ہوگا ہمارا an overview of the financial environment اب اس اوور ویو میں آج کا پہلا لیکچر ہمارا پہلا اسٹیپ ہوگا جس میں ہم بتائیں گے کہ بیسیکلی یہ بزنس فائنانس یا ایریا جو ہے یہ ہے کیا اس کی اوریجن کیا ہے اور فردر اس میں ہم کیا کیا چیزیں کور کرتے ہیں پھر اس کی امپورٹینس کیا ہے اور ایک بزنس وینچر میں ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے جس میں ہمارے فائنانس کو فنڈس کو کنٹرول کرنا ہے مینج کرنا ہے اس کا کیا رول ہے اس آرگنائزیشن میں پھر اس کے بعد مزید جب ہم آگے بڑھیں گے تو will talk about the financial statement taxes and cash flows اب جب بھی کسی بزنس کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ بزنس کتنا پروفیٹیبل ہے مین آبجیکٹو کسی بھی بزنس کا یہ ہوتا ہے ٹو ارن پروفیٹ اور یہ ریفلیکٹ کہاں سے ہوتا ہے کہ ہماری ڈیورنگ دی ٹائم پیریڈ جو بزنس ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں جتنی ہماری کاسٹ آتی ہے وہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں جو ہماری ریونیوز یا سیلس جنریٹ ہوتی ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں at the end of the day کیا کرتے ہیں ہم سارے ایکسپینس اینڈ ریونیوز کو سمپ کرنے کے بعد وی کیلکولیٹ دی پروفیٹ اور نارملی جو بزنس کی سکسیس ہے وہ پروفٹ سے میئر کی جاتی ہے اب یہ پروفٹ جو ہے یہ کہاں سے آتے ہیں ہمارے پاس دو میجر اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ کسی بھی بزنس کی ایکٹیویٹی کو میئر کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں ایک ہے ہماری انکم اسٹیٹمنٹ جو کہ پروفیٹیبلٹی باٹم لائن ہوتی ہے اس کی اور دوسری ہے ہمارے پاس بیلنس شیٹ جو کہ بزنس کی ایگزٹینس کے اس وقت اس کی کیا فائنینشیل پوزیشن ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ role of the government is also very important اس لیے ہم ٹیکسز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ فرمس جو ہیں اس کو کس طرح جو ہے وہ ٹیکس ایکسپینس کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے and what is the role of the government and of course we will also talk about the cash flow statement جو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ during a certain period of time firm میں کتنی کیش انفلو ہوئی اور کتنی کیش آؤٹ فلو ہوئی تو نیکسٹ اسٹیپ میں ہم انہی تین ٹاپکس کو کور اپ کریں گے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے role of the government in form of the taxes and finally cash flow statement اس کے بعد جو تھرڈ ٹاپک ہے ہمارا that will be the time value of money and the discount cash flow valuation اب what basically is the time value of money کا کانسپٹ کہ میں اگر یہ کہتی ہوں کہ آج میرے پاس ون تھاؤزینڈ روپیز ہے اور ایک اور شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ون تھاؤزینڈ ہوں گے لیکن after three months as a layman ہم کیا یہ سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج جو میرے پاس 1000 تھاؤزینڈ ہے they are equal to the one thousand for that individual جو کہ تین مہینے کے بعد اس کو ہوں گے answer to this is given with concept of the time value of money کہ آج کے 1000 تھاؤزینڈ جو ہے اس کی worth is more than the one thousand جو ہم ریسیو کریں گے آفٹر تھری منتھس اور اسی طرح اگر آج ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں اور ان کو اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر انٹرسٹ ارن کرنے کے بعد تین مہینے کے بعد یہی ون تھاؤزینڈ جو کہ میرے پاس ہے اس کی worth will be more than one thousand of that individual جو کہ تین مہینے کے بعد ون تھاؤزینڈ لے گا اس کو تو تین مہینے کے بعد ون تھاؤزینڈ ہی ملیں گے لیکن جب میں ون تھاؤزینڈ آج انویسٹ کروں گی اور تین مہینے کے بعد اس کے اوپر انٹرسٹ بھی ارن کروں گی تو میرے پاس total amount will be more than one thousand اب وہ 1000 میرے آج کے اس لیے اس کی value is more than the 1000 thousand individual is going to receive after three month تو ٹائم ویلو آف منی میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آج کی منی کی ورتھ آفٹر سم ٹائمس کیا ہوگی یا فیوچر میں جو بھی ہم کوئی انویسٹمنٹ پروجیکٹ انڈر ٹیک کرتے ہیں تو پھر اس کی آج کے ٹرم میں ورتھ یا ویلو کیا ہوگی تو یہ ٹاپک ہوگا ہمارا ٹائم ویلو آف منی اور ساتھ ہی کیش فلوز کی ڈسکاؤنٹنگ اینڈ کمپاؤنڈنگ کی ہم بات کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے valuation of stocks and bonds اب جب ہم ایک فرم شروع کرتے ہیں یا ایک بزنس شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو سورسز آف فنڈس ہوتے ہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں یا آپ اپنی انویسٹمنٹ خود کرتے ہیں you use your personal funds چھوٹے لیول کا اگر بزنس کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے پاس جو سیونگس ہوتی ہیں جو فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں ان کو انویسٹ کریں اور اگر آپ کی venture is more than the available funds تو آپ کیا کریں گے you will go to the market and try to borrow the funds تو مینلی دو سورسز ہوتی ہیں ایک آپ کی پرسنل کنٹریبیوشن اور ایک ہوتی ہے دی بورڈ فنڈس لیکن جب ہم کارپوریشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری کارپوریشن جو ہے از اے لارجر اینٹی جس میں پرسنل فنڈ ایک انڈیویجل کے نہیں ہوتے آگے جا کے انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ہماری بزنس آرگنائزیشن کی کیا کیا مختلف فارمس ہوتی ہیں تو ان میں ہم بات کرتے ہیں پارٹنرشپ کی پروپرائٹر شپ کی اور کارپوریشن کی partnership single owner sorry proprietorship is a single owner partnership جو ہے is two or more owners and then corporation میں لارج نمبر آف اونرس تو جب ہم کارپوریشن کی بات کرتے ہیں تو اونرشپ جو ہے وہ شیئرز آف دیٹ کمپنی جو ہے that is the certificate of ownership تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس personal contribution in the corporation is in the form of the share اور دی اسٹاکس بھی ان کو کہتے ہیں اور جب ہم فنڈس بورو کرتے ہیں فار دا سیم کارپوریشن تو ایک طریقہ جو ہے لانگ ٹرم فنڈس بوروئنگ کے لیے وہ ہے بانڈس تو ٹائم ویلو آف منی کے کانسپٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم آئیں گے کہ ان اسٹاکس اور بانڈس کی پرائس جو ہے وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہے ان کی ویلو جو ہے ڈٹرمن کرنے کے کیا بیسک پرنسپلس ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے net present value and other investment criteria کہ جب ہم نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے ہم نے ایسٹس خریدنے ہیں ہم نے بزنس ایکسپینڈ کرنی ہے مشینری اکوپمنٹ جو ہے اس کو پرچیز کرنا ہے اور وہ مشینری اور اکوپمنٹ جو ہے آج ہم پرچیز کریں گے آج ہمارا سرٹن ایکسپینڈیچر ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کیش آؤٹ فلو لیکن اس کا بینیفٹ جو ہے that will be there for the time to come future میں ہم نے اس سے کیش انفلو ملتا چلا جائے گا اور وہ جو کیش انفلو ہوگا ڈیفینیٹلی اس کی value in terms of today جو ہے وہ کم ہوگی تو ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ net present value of that particular capital expenditure یا پروجیکٹ جو ہے اس کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے کہ ہمارے جو فیوچر ایکسپیکٹ کیش انفلوز ہوں گی یا ریسیٹس ہوں گی یا ریونیوز ہوں گی ان کو ہم ڈسکاؤنٹ کریں گے with a certain interest rate جو کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوگا اور پھر آج جتنا ہم نے اس پہ خرچ کیا ہے جتنی اس کی کاسٹ آئی ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے اگر ہماری ڈسکاؤنٹ کیش ان فلوز جو ہیں یا ریونیوز جو ہیں وہ زیادہ ہیں آج کے ایکسپینڈیچر سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیٹ پرزینٹ ویلو جو ہے وہ پازیٹو ہے اور ڈیفینیٹلی جب ہمارے پاس بینیفٹ زیادہ ہے اور کاسٹ کم ہے تو وی ول سی کہ go head and make that investment اس پروجیکٹ میں انویسٹ کر دیں تو اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے کیپٹل بجٹنگ کی تو کیپٹل بجٹنگ یہی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم جب ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے کیا بیسک کرائٹیریاز ہیں there are certain techniques available اگر ہمارے پاس تین چار آلٹرنیٹوس ہیں اور ہم نے ان میں سے کوئی ایک آلٹرنیٹو سلیکٹ کرنے ہیں تو ہمارا کیا کرائٹیریا ہوگا جس کی بیسس پہ ہم ایک کو سلیکٹ کریں گے اور باقی دو تین کو ریجیکٹ کریں گے تو یہ کرائٹیریا جو ہے ہمارے they are known as the capital budgeting techniques اور ان کیپیٹل بجٹنگ ٹیکنیکس میں کامنلی یوز ٹیکنیک جو ہوتی ہے that is of the net present value internal rate of return and the payback period تو انشاءاللہ ہم ان ساروں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس طرح یہ سارا کچھ کیلکولیٹ کر کے اور ایک فائنینشیل مینیجر جو ہے وہ ڈسیزن کر سکتا ہے پھر ہم بات کریں گے this was related to our capital investment decision کی وٹ از دی کرائیٹیریا جب جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کرائیٹیریا از کہ will look at the discount cash inflows out flows اور پھر سرٹن ٹیکنیک یوز کریں گے یارڈ اسٹک یوز کریں گے جو کہ این پی وی کی آئی آر آر کی اور پے بیک پیریڈ کی ہو سکتی ہے اور پھر ہم فائنل ڈسیشن کریں گے کہ ہمیں یہ long term investment undertake کرنی چاہیے یا ہمیں اس پروجیکٹ کو ریپ اپ کر دینا چاہیے یا اس کو اسکریپ کر دینا چاہیے اس کے بعد ہم اسی کورس میں آگے چلتے ہوئے بات کریں گے رسک اینڈ ریٹرن تو جب بھی ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو business of course has two aspect ایک اس کی پوزیٹو سائڈ ہے پوزیٹو پکچر ہے جو کہ ہے پروفیٹ ریٹرن کہ یو میک این انویسٹمنٹ اور ہمیشہ جب بھی ہم کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو ہمارا بیسک ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ بزنس شروع کیا اتنی انویسٹمنٹ کی اس لیے مجھے اس پہ کچھ ریٹرن جو ہے وہ ملنا چاہیے لیکن there is another aspect there is another side of this particular picture اور وہ سائڈ ہے کہ رسک کہ جب آپ انویسٹ کرتے ہو آف کورس آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے to make money out of your business in profit لیکن دیر از اندر پوسیبلٹی اور وہ یہ ہے کہ یو مے لوز منی تو uncertainty about the profitability and the loss of the firm جو ہے یا بزنس وینچر جو ہے that is known as the risk تو رسک اینڈ ریٹرن کے ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم بزنس کا رسک کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیا ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں ٹو کیلکولیٹ دی ریسک اور کس طرح ہم ریٹرن کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور پھر رسک اینڈ ریٹرن کے ٹریڈ آف کی بیسس پہ ہم ڈسیزن کریں گے کہ ہمیں اس بزنس کو فردر کیری آن کرنا چاہیے اس ڈائریکشن میں ایکسپینڈ کرنا چاہیے یا یہیں پہ اس کو اسٹاپ کر کے ہمیں کسی اور بزنس میں انٹر ہو جانا چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں گے کاسٹ آف کیپٹل کی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک بزنس وینچر کی تو کیا ہوتا ہے ہم بزنس کو over a longer period of time شروع کر کے اس کو کیری آن کرنا چاہتے ہیں اب اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے machinery equipment depending on the nature of the business کہ ہم کس قسم کا بزنس شروع کر رہے ہیں اس کی کیا بیسک ریکوائرمنٹ ہے کس طرح کا اکوپمنٹ چاہیے کیسی بلڈنگ چاہیے اور کیا اسپیسیفکیشن ہونی چاہیے ہمارے اکوپمنٹ کی تو اس سارے کچھ کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ we need to arrange for the funds اور وہ فنڈس جو ہوتے ہیں they are the cost of that capital وہ جو ہم انویسٹ کرتے ہیں long term that is the capital for the business کے اتنی ٹوٹل ورتھ ہے بزنس کی تو اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس کی کاسٹ ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں اب دو طرح سے ہمارے فنڈس جو ہیں ہم ریز کرتے ہیں اور پھر ان سے وہ ایسٹ یا اکوپمنٹس پرچیز کرتے ہیں اور وہ ہے ایک ہے پرسنل کانٹریبیوشن اکویٹی پورشن اور دوسرا ہے ہمارے بوروڈ فنڈس تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف کیپٹل میں اگر ہم fund forty percent borrowed funds ہیں سکسٹی پرسینٹ ہماری کنٹریبیوشن ہے تو weighted average cost of capital کتنی ہوگی کہ اوور آل دونوں سورسز کو ملانے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اس پرٹیکولر پروجیکٹ کی looking from both the side borrowed funds والا آسپیکٹ بھی کور اپ کر کے اکوٹی والا آسپیکٹ بھی کور اپ کر کے ہم دیکھیں گے کہ اوور آل کاسٹ کیا بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریلیٹڈ کانسپٹ بھی ہوتا ہے leverage and the capital structure اب اس میں ہم کیا بات کرتے ہیں کہ نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری بورڈ فنڈ جو ہیں دے آر لیس کاسٹلی اس کی بھی وجہ ہے کہ جب ہم فنڈس بورو کرتے ہیں تو ہم اس کو انٹرسٹ پے کرتے ہیں جس بھی سورس سے ہم نے فنڈس بورو کیے ہیں اس بورڈ کیپٹل یا فنڈس کے اوپر فرم کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو فنڈس بورو کیے ہیں اس کے اوپر انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے تو وہ انٹرسٹ جو ہے that becomes an expense interest expense اور جب ہم پروفٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو انٹرسٹ ایکسپینس کو اس میں سے نکالنے کے بعد پروفٹ دیکھتے ہیں along with the other expense یعنی کہ باقی ایکسپینس اور انٹرسٹ ایکسپینس سارے نکالنے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں پروفٹ فار دی فارم تو ان پروفٹس میں جب ہمارا انٹرسٹ ایکسپینس کم ہو جاتا ہے تو کیا ہے کہ ہماری بورڈ فنڈ جو ہے ہمیں ایک بینیفٹ دے رہی ہے اور وہ بینیفٹ انڈائریکٹ ہے کہ ہمارا وہ انٹرسٹ ایکسپینس ناٹ ٹیکسیبل کیونکہ ہم نے پروفٹس میں سے نکال دیا اور ٹیکسز جو ہیں وہ پروفٹس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے net cost of borrowed fund جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے because of this tax advantage اور اکوٹی نارملی جو ہے یعنی کہ پرسنل کنٹریبیوشن جو ہے یوزنگ آر اون فنڈس وہ normally as costly as compare to the borrowed funds تو لیوریج اینڈ کیپیٹل اسٹرکچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے percentage of the total fund جو ہیں وہ بورڈ ہونے ہیں اور کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ اکویٹی کی ہونی چاہیے اب اس میں ہمیں ہمیشہ ایک بیلنس اسٹرائک کرنا پڑتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ بانڈس جو ہے یا بورڈ فنڈس جو ہے لیس کاسٹلی اس لیے why not to use ninety percent of the funds and and only ten percent اس کے ساتھ دو تین کباہتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہمارے جو لینڈر ہیں دے ول سی کہ اگر ہماری فرم جو ہے پراپرلی بزنس نہیں کر سکتی پروفٹ سن نہیں کرتی firm will be unable to service the debt یعنی کہ ان کو ہم انٹرسٹ پیمنٹ بھی نہیں کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل بھی ری پے نہیں کر سکیں گے تو ہماری firm will be taken as a very high risk category firm اس کا ایک ان کا ایک نیچرل ریسپانس کیا ہوگا کہ اس رسک کو کور کرنے کے لیے دی ول سے کہ کیونکہ آپ کا کیپیٹل اسٹرکچر ایسا ہے کہ آپ کے stakes in the form of the equity is only ten percent کہ آپ کا رسک میں شیئرنگ ٹین پرسینٹ ہے اور ہماری بزنس کے رسک میں شیئرنگ نائنٹی پرسینٹ ہے اس لیے ہم آپ سے ہائر انٹرسٹ لیں گے اس لیے لیوریج میں اور کیپٹل اسٹرکچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا یوز کریں بورڈ منی کو کہ وہ بہت زیادہ رسکی ہونے کی وجہ سے کاسٹلی نہ ہو جائے تو we need to strike a balance کہ کون سی ریشو ہونی چاہیے سیونٹی تھرٹی کی ہونی چاہیے فورٹی سکسٹی کی ہونی چاہیے اور اینی ادر پرسنٹیج اس کے بعد ہم بات کریں گے ریزنگ کیپٹل جب فارم جو ہے وہ انویسٹمنٹ شروع کرتی ہے کوئی بزنس وینچر شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا سورسز ہیں ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس دو مین سورسز ہیں ایک ہے اکویٹی پرسنل کانٹریبیوشن اور دوسرا ہے لون لیکن لونز کے ساتھ ساتھ ہمارے مختلف ٹائپس آف لونز ہیں ایک ہمارا ہے شارٹ ٹرم لونز ایک ہے long term loans short term loan میں ہم جو ہے اپنی ایک بزنس ایئر کے اندر اور ایون لیس دین اے ایئر جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈس تین مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے نو مہینے کے لیے اور any period less than one year ہم فنڈس بورو کرتے ہیں دوسری طرف ہے ہماری لانگ ٹرم بورونگ جو کہ ہماری انویسٹمنٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے اب لانگ ٹرم بار میں بھی ہمارے پاس مختلف سورسز ہیں کہ ہم خود اپنا بانڈ ایشو کریں اور فنڈز بارو کریں یا بینک سے لانگ ٹرم لون لے لیں یا کسی اور اینٹی سے لانگ ٹرم لون لے لیں تو یہ سارے ڈسیشن جو ہیں اور یہ سارے ٹاپکس جو ہیں ہم کور اپ کریں گے when we will talk about raising capital کہ فم جو ہے وہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کیپٹل جو ہے وہ کس طرح ریز ریز کرتی ہے یا ارینج کرتی ہے to use in business investment اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ اب basically what is working capital management working capital جو ہے وہ ہماری ڈیلی اور ڈے ٹو ڈے آپریشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اس میں ہم کہیں گے کہ کیش کو کس طرح مینج کرنا چاہیے تاکہ اس کی ایفیشنٹ یوٹیلائزیشن ہو بات کریں گے ریسیویبلس کی کہ جب ایک فرم جو ہے کریڈٹ پہ سیل کرتی ہے تو اس کے پاس ایک اکاؤنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹ ریسیویبل کہ تیس دن کے بعد پیمنٹ ملنی ہے تو وہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری اکاؤنٹ ریسیویبلس کتنے ہونے چاہیے کیا ٹائم پیریڈ دینا چاہیے ہماری کریڈٹ ٹرمس کیا ہونی چاہیے بہت زیادہ اگر آپ کریڈٹ پہ سیل کریں گے تو ہمارے پاس کیش میں ڈیفیشنسی پیدا ہو جائے گی لیکن ہم اگر اسٹینجنٹ ہو جائیں گے کریڈٹ سیلس کے اوپر تو کیا ہوگا کہ ہمارے کسٹمرس جو ہیں they will lose interest in our firm کسی اور فرم سے جا کے وہ کریڈٹ پہ پرچیز کر لیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ how to strike a balance between the two اور فائنلی ہمارے پاس ایک آئٹم ہوتا ہے انوینٹری کا تو ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا لیول آف انوینٹریز جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے ہمارا کیا لیول ہو تاکہ ہم آؤٹ آف اسٹاک بھی نہ ہو کہ جب کسٹمرز آئیں تو ان کی نیڈ کو پورا بھی کر دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے یا فنڈس جو ہیں وہ انوینٹری میں پائل اپ نہ ہو جائیں تو اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے کیا آپٹیم لیول ہونا چاہیے ہمارا انوینٹری کا اور اس کے بعد فائنلی جو ہے ہم بات کریں گے ڈیویڈنٹ کی بیسیکلی ہمارا ڈویڈنٹ کیا ہے ڈویڈنس جو ہے جب ہم کہتے ہیں لارج کارپوریشن تو لارج کارپوریشن میں اونرشپ جو ہے that is reflected by the share of the company اور the stock of the company share یا اسٹاک جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ آف اونرشپس ہوتے ہیں تو اس لیے جب آپ نے انویسٹ کیا کیوں انویسٹ کیا اس لیے کہ you would like to earn certain return on your investment تو اس لیے جب ہم شیئرس میں انویسٹ کرتے ہیں کسی کمپنی کے شیئر بائی کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا ریٹرن ہو اور وہ ریٹرن جو ہوتا ہے دیٹ از دی ڈیویڈینڈ کہ کمپنی جو ہے جب آپ سے فنڈس لیتی ہے اور اس کو انویسٹ کرتی ہے بزنس سے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے پروفیٹ ارن کرتی ہے تو وہ ان پروفٹس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے امنگ دی شیئر ہولڈرس اور وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے that is known as the dividend paid to the shareholders portion of the profit جو ہے وہ فارم ریٹین کر لیتی ہے بزنس میں جس کو ہم کہتے ہیں ریٹین ارننگ یعنی ہماری ٹوٹل پروفٹ ارن جو ہیں ان کے دو کمپونیٹ ہو جاتے ہیں ایک ہے ارننگ جو کہ کمپنی ریٹین کر لیتی ہے فار فردر ایکسپینشن اور دوسرا پورشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے to the shareholder in the form of the dividend تو یہ تو بیسیکلی تھا کہ ہمارا overview of this particular course کہ یہ مین مین ایریاز ہیں جو ہم کور اپ کریں گے اپنے اس بزنس فائنانس کے کورس میں انشاءاللہ تو اب ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اف کورس آج کا lecture is basically and introductory lecture اب اس انٹروڈکشن میں ہم کیا کیا ٹاپکس کور کریں گے اپنے لیکچر ون میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ جو فائنانس ہے that is a very broad area اور اس فائنانس کے ایریا کے اندر they are are certain sub areas ان سب ایریاز میں ایک ایریا ہے ہمارا بزنس فائنانس کا جو ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ اس کورس آف بزنس فائنانس کے اندر بٹ اس کے ساتھ ساتھ there are other areas of finance جیسے کہ میں نے کہا کہ فائنانس ہمارا ایک براڈر فیلڈ ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک ایریا ہے انویسٹمنٹ کا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے انویسٹر جو ہیں وہ کہاں کہاں انویسٹ کرتے ہیں اور کس قسم کے ڈسیزنس انہوں نے کرنے ہوتے ہیں دوسرا ایریا ہے ہمارا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا کہ جب بھی آپ فائنانس کی بات کرتے ہیں تو you come across you deal with certain other institutions اور وہ انسٹیٹیوشنس جو ہیں ڈائریکٹلی آپ سے ڈیل کرتے ہیں فار یور فائنینشیل میٹرس تو ہم ان کو کہتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس اور اس میں ہم ان ڈیپتھ انالیس میں جاتے ہیں کہ ہمارے financial institution for example commercial bank ہیں میوچل فنڈز ہیں پینشن فنڈ یہ سارے جو ہیں کس طرح افیکٹ کرتے ہیں ہمارے فائنینشیل ڈسیزن میکنگ کو ان کا کیا رول ہے اور اس کے بعد ایک اور ایریا ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل فائنانس اب اس انٹرنیشنل فائنانس کے ایریا میں we basically cross the borders یعنی ہم اب ڈومیسٹک فرم کی بات نہیں کرتے وی ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہمارے انویسٹر جو ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں but not only in the domestic firms rather in multinational firms اور وہ جو ہے لوکیٹڈ ہیں outside our country as well اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے فنڈ جو ہیں وہ بورو کرنے ہیں تو ہم یہاں پہ اپنی فرم کو ایک ملٹی نیشنل فرم کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ملٹی نیشنل فرم کے لیے سورسز آف فنڈ ریزنگ جو ہے وہ کیا کیا ہے اب اس کے sources of funds are not limited only to the domestic capital market rather اب اس کی ایکسس جو ہے وہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے ایک تو ہم یہ کور کریں گے کہ بیسیکلی فائنانس کا براڈر ایریا ہے اس کے اندر سب ایریاز کیا ہیں اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ why we should study finance کہ ایک بزنس فارم کے لیے فائنانس کی امپورٹینس کیا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا فائنانس اور مارکیٹنگ کا کوئی ریلیشن شپ ہے کیونکہ جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے تین چار میجر ایریاز ہوتے ہیں ایک ایریا ہے کہ مارکیٹنگ کا ایک ہے مینجمنٹ کا ایک ہے ہمارے فائنانس کا ایک ہے اکاؤنٹنگ کا تو یہاں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ آپ فائنانس جو ہے وہ ضروری ہے صرف فائنینشیل ڈسیزن میکنگ کے لیے یا فائنانس کا ریلیشن شپ مارکیٹنگ کے ساتھ بھی ہے اکاؤنٹنگ کے ساتھ بھی ہے یا مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہے کیا رول ہے why we should study finance اور اس کے بعد ہم دیکھنا چاہیں گے کہ role of the financial manager کہ ایک فائنینشیل مینیجر کا رول کیا ہے ایک پرٹیکولر بزنس آرگنائزیشن کے اندر اب ان سارے ٹاپکس کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فائنانس جو ہے اس کو فوکل پوائنٹ کیوں کہا جاتا ہے فائنانس جو ہے وہ فوکل پوائنٹ اس لیے بن جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں آپ کوئی بھی پلان کر لیں چاہے آپ پرسنل لیول پہ دیکھیں آپ کا کوئی پرسنل پلان ہے you want to travel within your country outside the country آپ پورا پلان بنائیں گے کیا ٹائم ہے کس وقت جانا ہے کہاں اسٹاپ اوور کرنا ہے کیا ارینجمنٹ ہوگا لیکن اس میں جو کی ایلیمنٹ ہے that is always the availability of the fund کہ آپ کے پاس کتنے فنڈز اویلیبل ہیں اور اس کے بعد کون سا آپٹیمل راؤٹ یا میڈیا آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آپ یوز کریں کہ آپ اپنے آبجیکٹو کو بھی پورا کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈس جو ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہوں آپ کے اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو تو finance basically is an area جو کہ آپ کی پرسنل لائف سے شروع ہو کے آپ کی فارمل ان فارمل لائف کے ساتھ ساتھ بزنس اینٹی کی بھی ساری ایکٹیویٹیز کے لیے بہت ضروری ہے تو اس لیے ہم اپنے اسی فائنانس کے ایریا کو شروع کرتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ finance basically is an area field اور اس ایریا اور فیلڈ کے اندر ہمارے پاس سب فیلڈس ہیں یا اس کے سب کمپونیٹس ہیں اور یہ سب کمپونیٹس جو ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ they are are four sub components ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہی تھی کہ یہ فور سب کمپونیٹس کون کون سے ہیں یہ فور سب کمپونیٹس میں ایک کمپونیٹ ہے بزنس فائنانس کا جو کہ ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے ود دی فائنینشیل بیسکس کہ کیا ہے انفارمیشن اور اس کے بعد اس انفارمیشن کی کیا امپورٹینس ہے ایک بزنس فارم کے لیے کس طرح ایک مینیجر جو ہے وہ فنڈس کو مینیج کرتا ہے اور کس طرح جو ہے اویلیبل انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے فائنینشیل مینیجر جو ہے وہ مختلف قسم کے ڈسیشنس لیتا ہے تو یہ ہے ہمارا پہلا ایریا لیکن اس کے بعد دوسرا ایریا بھی ہے جو کہ کہا میں نے کہ investment is the second area sub area of the broader area of finance اور تھرڈلی جو ہے ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی اس کے بعد lastly we will look at the international finance اب ہمارا کورس جو ہم نے شروع کیا ہے آج the with the first sub area of finance and we call it as the business finance اور یہ کورس جیسا کہ میں نے پہلے کہا is a very basic course جو کہ اسینشیل آف فائنانس کی بات کرے گا فنڈامینٹلس دے گا اس کے بعد ان فنڈامینٹلس کے اوپر بیس کر کے ہم فائنانس کو ایریا میں بھی ان ڈیپتھ اینالس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے ایریاز میں بھی اینٹری کر سکتے ہیں اب اسی بزنس فائنانس کے ایریا میں ہی ہمارے آگے جو ہے تھری سب ایریاز ہو جاتے ہیں یعنی تھری براڈ کیٹیگریز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے کہاں کہاں کرنی ہے یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک بزنس شروع کرنی ہے تو ہمارے پاس اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے کون کون سی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہمیں انڈر ٹیک کرنی ہے what long term investment should the firm engage in equipment میں کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے مشینری میں بلڈنگ میں یہ ہمارا سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک بزنس پلان بنانا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے اس بزنس پلان میں ہم نے کون کون سی investment for a longer period of time کرنی ہے اور اس ایریا کو ہم آگے جا کے نام دیں گے کیپٹل بجٹنگ کا area capital budgeting is basically planning and the management of the long term assets of the firm اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے ایریا میں اور دوسرے ایریا میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس فنڈس کہاں سے آئیں گے how can the firm raise the money for the required investment جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہمارا ڈیل کرتا ہے کہ فم جو ہے وہ بورڈ منی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے گی لانگ ٹرم یا اون فنڈس یا اکویٹی سے انویسٹمنٹ کرے گی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ فرم کا کیپٹل اسٹرکچر کیا ہوگا یعنی کتنی پرسنٹیج ڈیٹ ہوگی اور کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ اکوٹی ہوگی تو اس دوسرے ایریا میں ہم بات کر رہے ہیں کیپیٹل اسٹرکچر کی اور پھر اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ براڈ ایریا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ڈیلی روٹین بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بزنس نے کس طرح مینج کرنا ہے how much short term cash flow does a company need to pay its bill short term میں ہمارے پاس دو ایشوز ہوتی ہیں ایک ایشوز ہوتا ہے ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فنڈس اویلیبل کیا ہے اگر شارٹیج ہے تو ہمیں شارٹ ٹرم بوروئنگ کرنی ہے اگر ہمارے پاس سر پلس ہے تو فرم جو ہے اس میں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ بھی کر سکتی ہے تو اس تھرڈ ایریا کو ہم بات کرتے ہیں with reference to the working capital management یعنی ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک روٹین بزنس ایکٹیویٹی جو ہے جس میں ہمارے پاس ایکسپینڈیچر بھی ہیں اور جس میں ہمارے پاس کیش انفلوز بھی ہیں سیلز اور ریونیوز بھی جنریٹ ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایکسپینڈیچر ہیں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر ہیڈز ہیں لیبر ایکسپینڈیچر ہیں مٹیریل ایکسپینڈیچر ہیں یہ ڈیلی روٹین بزنس ایکٹیویٹی میں جتنے ہمارے ایکسپینڈیچر ہو رہے ہوتے ہیں they are the current expenditures اور اس ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح fund short term fund raise کریں گے اور ہماری ڈیلی نیڈ جو ہے وہ اس کو ہم کس طرح پورا کریں گے تو سم اپ ہمارے پاس overview of the business finance کیا ہے کس کے تین سب گروپس ہیں یا کیٹیگریز ہیں ایک ہے ہمارے پاس سب سے پہلے کیٹیگری کیپٹل بجٹنگ کی دوسرا ایریا ہے ہمارے پاس کیپیٹل اسٹرکچر کا اور تیسرا ہے ہمارے پاس ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کا تو ہمارے اگلے آئندہ آنے والے لیکچر جو ہیں انہیں تین ایریاز پہ فوکس کریں گے لیکن ان ڈیپ ہر آسپیکٹ سے ہم اینالائز کریں گے انہی تین براڈر ایریاز کو اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا finance in itself is an area اور دی فیلڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سب فیلڈ ہے پہلا سب فیلڈ تھا ہمارا بزنس فائنانس کا جو کہ ٹاپک ہے اس پرٹیکولر کورس کا اس کے بعد ہے ہمارا دوسرا سب ایریا اور that is of the investment کہ انویسٹمنٹس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارا جو انویسٹر ہے وہ یہ دیکھے گا کہ جب میں نے ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے میرے پاس کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں ان اویلیبل اپرچونیٹیز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بانڈس میں انویسٹ کر دے یا اسٹاکس میں انویسٹ کر دے لیکن before making an investment decision کہ وہ بانڈس میں کرے یا اسٹاکس میں کرے تو اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس انویسٹمنٹ سے اس کو بینیفٹ کیا ہو رہا ہے اب بینیفٹ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بینیفٹ ہے ہمارا کہ اس کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ملے گا اگر وہ بانڈ میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کا ریٹرن ہے interest earned on the bond اگر وہ اسٹاک میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کا ریٹرن کیا ہے کہ ڈیویڈنڈ آن دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے اور وہ ایلیمنٹ ہے کہ ہماری اسٹاکس کی پرائسز اور بانڈس کی prices in the marketplace change ہوتی رہتی ہیں تو اگر پرائس بڑھ جائے تو ہولڈر آف دی بانڈ کو بینیفٹ ہو جاتا ہے اپریسیشن ہو جاتی ہے پرائز کی تو کیونکہ اب وہ مارکیٹ میں جا کے بیچنا چاہے گا تو وہ ہائر پرائز پہ سیل کر سکتا ہے دوسری طرف اسٹاکس کی بھی پرائسز بڑھتی رہتی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیئر کی پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں تو جب بھی شیئر پرائس بڑھے گی تو انویسٹر کے لیے بینیفٹ ہے جس کے پاس آلریڈی وہ اسٹاکس موجود ہیں کہ he or she can sell it in the marketplace at a higher price تو اس کو ہم کہتے ہیں کیپیٹل گین کیپٹل گین اور لاس تو انویسٹمنٹ میں جب ایک انویسٹمنٹ نے ڈسیشن کرنا ہوتا ہے کہ وہ اسٹاک میں انویسٹ کرے یا بانڈ میں انویسٹ کرے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ٹوٹل ریٹرن کیا ہوگا ٹوٹل ریٹرن میں ایک اس کا ریگولر ریٹرن ہے انٹرسٹ بانڈ کے اوپر یا اسٹاک میں انویسٹ کرتا ہے تو ڈیویڈنڈ اسٹاک کے اوپر دوسرا ہے اس کے پاس کیپیٹل گین اور لاس جو کہ پرائز کی چینج کی وجہ سے آتا ہے اس لیے جو سب سے پہلا ٹاسک ہوتا ہے انویسٹر کا وہ یہ ہوتا ہے کہ before making an investment decision اس کو یہ دیکھنا ہے کہ keeping in mind future returns possibilities آج میں اس کی کیا قیمت پے کروں کہ آج اگر میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں بانڈ میں یا اسٹاک میں تو مجھے اس کی کیا پرائز جو ہے وہ پے کرنی چاہیے اس کی فیئر پرائز کیا ہے looking at the characteristics of the investment as well as the future return from that investment یہ پہلا ایریا ہے جو کہ ہمارے انویسٹمنٹ میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ we try to determine the fair market price offer stocks bonds اور اینی ادر انویسٹمنٹ opportunity پھر اس کے بعد دوسرا ایریا آ جاتا ہے انویسٹمنٹ کے اندر ہی کہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں دیر از ون آسپیکٹ جو ہم نے کہا کہ ریٹرن ہے اور ہم نے یہ کہا کہ ریٹرن کے دو کمپونیٹس ہیں ایک ہے ہمارا current return dividend and interest اور دوسرا ہے کیپیٹل گین اینڈ لاس لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے risk higher the return higher the risk کہ جتنا زیادہ آپ ہائی ریٹرن لینا چاہتے ہیں اتنا ہی اس کے ساتھ رسک بھی ایڈ ہو جاتا ہے اگر آپ رسک کا ہیں تو you will compromise on the lower return and of course the lower risk investment تو یہاں پہ ہمارے انویسٹمنٹ کی کیٹیگری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم رسک اور ریٹرن کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ہم ریٹرن کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور رسک کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں that is second area for the investment کہ رسک کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے کوفیشنٹ آف ویریشن ہے مختلف ٹیکنیکس ہیں ہم وہ کور اپ کرتے ہیں اور فائنلی جو تھرڈ ایریا ہے ہماری انویسٹمنٹ کا دیٹ از کہ determining the best mixture of financial investment ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈس اویلیبل ہیں and we would like to make an investment اور آپ کا فائنینشیل مینیجر جو ہے اس کو بھی کمپنی کے فنڈز اگر سرپلس موجود ہیں تو اس کو بھی انویسٹمنٹ ڈیسیزن کرنا پڑتے ہیں کہ they can also invest in bond and stock of the other companies تو یہاں پہ اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا بیسٹ مکس ہوگا کس اسٹاک میں انویسٹ کریں تو ریٹرن کیا ہے اور رسک کیا ہے کس بانڈ میں انویسٹ کریں ریٹرن اور رسک کیا ہے تو ریٹرن اور رسک کی کیٹیگریز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے فائنینشیل مینیجر نے ایک ایسا کمبینیشن بنانا ہے اور اس کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں پورٹ فولو کہ portfolio of financial asset یا سیکورٹی اس نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جس کے اوپر اس کا ریٹرن میکسیمم پاسبل ہو with the minimum given level of risk یا اس کو ایک اور دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ for a given level of return ہمارا انویسٹر جو ہے وہ سلیکٹ کرے گا وہ پورٹ فولو مکس وہ combination of the financial investment جس کے اندر ہمارے پاس رسک جو ہے وہ منیمم پاسبل ہو تو اس تھرڈ ایریا کو ہم کہتے ہیں portfolio selection and of course related to that is another area and that is the portfolio management کہ ایک دفعہ آپ نے portfolio of the financial securities جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا تو اب اس کو ساتھ ساتھ اس کو مینج بھی کرنا ہے مارکیٹ کنڈیشن تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینجنگ کنڈیشن کے ساتھ آپ کے پورٹ فولو کو بھی چینج کرنا ہے سو دیٹ کہ آپ کا وہ objective of higher return with minimum risk اور minimum risk for the same level of return جو ہے وہ اچیو ہوتا چلا جائے اب جب ہم بات کرتے ہیں فائنانس کی اور اس میں ایک ایریا بزنس فائنانس ہے دوسرا ایریا انویسٹمنٹ ہے تو انویسٹمنٹ میں جو لوگ اپنے آپ کو ورس کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا کیریئر اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں ان انویسٹمنٹ تو انویسٹمنٹس میں اسپیشلائز کرنے کے بعد ان ڈیپتھ انالیس جو ہے انویسٹمنٹ کا کرنے کے بعد جو کیریئر اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں one is the stock broker اب ہمارے پاس جو بروکر جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک انڈیویجل سیکورٹی کا انالیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مارکیٹ پرائس جو ہے وہ چل رہی ہے that is the true worth of the security یا یہ انفلیٹڈ پرائس ہے یا یہ ڈیفلیٹڈ پرائس ہے تو stock broker is one possibility کہ آپ جب انویسٹمنٹ کا ان ڈیپتھ انالس کر رہے ہوتے ہیں اینڈ یو آر ٹرینڈ کہ آپ ایگزیکٹلی exactly کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اسٹاک یا بانڈ کی فیئر مارکیٹ پرائز کیا ہے تو پھر you can be a successful stock broker کیونکہ اگر ٹیمپرریلی مارکیٹ پرائز جو ہے وہ فیئر مارکیٹ پرائز سے کم یا زیادہ ہو جاتی ہے تو نیچرلی کیا ہوگا کہ ٹینڈنسی یہ ہوگی کہ price will come back to its fair market price جو کہ آپ نے خود کیلکولیٹ کی ہے on the base of your expertise that is one area finance آپ کے اسٹاک بروکر آپ کے اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہیلپ کرتے ہیں انویسٹر کی دوسری طرف آپ کی کمپنیز لارج کمپنیز جو ہیں they also hire financial adviser اور وہ فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے وہ ایڈوائس دیتا ہے کمپنی کو کہ فنڈ جو ہیں وہ کہاں پہ انویسٹ کرنے چاہیے after evaluating the fair market price of the bond stocks or any other financial instrument اس کے بعد آتا ہے second area that is the portfolio management کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کے ایریا میں ویل ورسڈ ہیں تو آپ کے پاس ایک اور کیریئر اپرچونیٹی ہے you can become a portfolio manager اور پورٹ فولو مینیجر کی کیا جاب ہوتی ہے کہ رسک اور ریٹرن کو اینالائز کرتا ہے for each and every individual security and investment opportunity اور اس کے بعد اس کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ ہائر ریٹرن کے ساتھ lower risk combination of securities لے so that overall portfolio کا ریٹرن زیادہ ہو اور رسک کم ہو اس میں آپ کے میوچل فنڈس ہیں پینشن فنڈس ہیں اس میں you can act as a portfolio manager and finally after investment getting the expertise of the investment آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں that is of the security analyst اب سیکورٹی اینالس جو ہے وہ کیا ہے کہ you analyse the prospects of a particular security کہ سیکورٹی کے جتنے کریکٹرسٹکس ہیں keeping in mind all of those characteristics you try to find out کہ whether it is worthwhile to make an investment or whether you should just squeeze your investment in that particular security تو یہ آپ کا ایک اور ایریا ہے after getting well versed with the investment کہ you can become a security analyst آپ کے یہ جتنے بروکریج ہاؤسز ہیں اور دوسرے ایسے فارمس جو کہ ایڈوائزری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں to the investor investor can be a company can be individual as well تو یہ ہے ہمارا second area of finance which is the investment اس کے بعد ہے ہمارا third area of finance and that is of the financial institution اب ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے he or she has to deal with these financial institution اب یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ہمارے کمرشل بینکس ہیں Now the insurance کمپنیز یا the pension funds, can be Mudarba, leasing leasing companies all of these are institutions. So تو اس ایریا میں ہمارے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہوں گے دے ول اسپیشلائز ان ویلو کہ اگر ہم بینک کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا کریئر اپرچونیٹی ہو کہ اگر کسی نے ایک لون کی اپلیکیشن دی ہے this particular person will be in position to evaluate کہ looking at the background of the company or the individual if individual نے لون اپلیکیشن دی ہے اس کے فیوچر پراسپیکٹس وہ یہ ڈیسیزن کرے گا کہ is it worthwhile to extend the loan to this company or the individual that is one opportunity دوسری طرف آپ کے جو سپوز انشورنس کمپنیز ہیں وہاں پہ آپ کے فائنینشیل ایکسپرٹس کیا کر رہے ہوں گے کہ looking at the risk of a particular scenario can be the death, can be جب ہم بات کرتے ہیں لائف انشورنس کی تو لائف ایکسپیکٹینسی کے اوپر بیس کرتے ہوئے وہ اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ اگر موٹر وہیکل انشورنس کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو اینالائز کریں گے اگر ہم لے سپوز ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ سارے کچھ کو انالائز کرنے کے بعد they will come up with a certain premium کہ یہ رسک لیول ہو تو ہمیں اتنا پریمیم لینا چاہیے فرام آر کسٹمر تو یہ ہمارا تھرڈ ایریا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور اس میں یہ جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اس کے بعد ہمارا فائنل ایریا ہے انٹرنیشنل فائنانس کا ود ان دی فائنانس ہمارے سب ایریاز ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل فائنانس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو سارے ڈسیشن ہم نے ایک ڈومیسٹک فرم کے لیے کرنے ہیں وہی ڈسیزن ہم ملٹی نیشنل فرم کی پرسپیکٹو میں کرتے ہیں you simply cross the border وہی کیپٹل بجٹنگ وہی کیپیٹل اسٹرکچر وہی ہماری working capital management and fund raising لیکن اب فنڈ ریزنگ کے لیے اپرچونیٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں چیلنجز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں رسک ہائی ہو جاتا ہے ریٹرن بھی ہائی ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ایکسچینج ریٹ کی آف کورس کہ جب آپ بارڈر کراس کرتے ہیں تو you are not dealing with one currency anymore rather we are dealing with more than one currency کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری ایکسس ہے in other capital market other than the domestic market تو ڈومسٹک مارکیٹ سے جب ہم فنڈ بورو کر رہے ہیں دے ول بی ڈینامیٹیڈ ان پاک روپیز اونلی لیکن اگر ہماری فرم کی ایکسس ہے ان ادر کیپیٹل مارکیٹ تو ہمیں وہ جو فنڈس ملیں گے they will be in the other currencies اسی طرح اب ہماری firm will not be selling only to the domestic market and rupees only rather our firm will be selling in other countries and collecting the other currencies اس لیے اب ہمارے revenues and expenditure cash inflows and the outflows will be in more than one currency اس لیے اب role of the exchange rate becomes important اس کے ساتھ ساتھ دی ایٹیچیوڈ آف دی فارن گورمنٹ جو ہے that also becomes very important ان کے رولس اینڈ ریگولیشن ان کی کسٹمر کا reaction to your particular product تو یہ سارے ٹاپک جو ہے ہم کور کرتے ہیں ان انٹرنیشنل فائنانس یہ تو تھا ہمارا آج کا lecture and of course will continue our focus on the business finance in the next lecture onwards کیونکہ ہم نے ابھی تک صرف یہ بات کی کہ ہمارے پاس finance is a broader area اور اس کے اندر سب ایریاز میں ہمارے پاس بزنس فائنانس ہے اس کے بعد ہمارے پاس انویسٹمنٹس ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہے اینڈ فائنلی انٹرنیشنل فائنانس ہے لیکن اس کورس کا جو فوکس ہے that will remain on the business finance تو یہ تو تھا ہمارا basic intro to the finance and business finance اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر ختم کروں I would simply like to summarize کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا ٹاپک جو ہے وہ کور کیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا آج کا لیکچر جو تھا that was just an introductory lecture جس میں ہم نے اسٹارٹ کیا کہ بیسیکلی ہمارا کورس کیا ہے that is the business finance لیکن اس کی پلیس کیا ہے اوور آل فائنانس کے ایریا کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی place is very very important investment کا ایریا بھی موجود ہے ہمارے پاس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ایریا بھی موجود ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس انٹرنیشنل فائنانس کا بھی ایریا موجود ہے بٹ ان سارے ایریاز کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمارا فرسٹ اسٹیپ جو ہے that is of the business finance اور اس کورس میں بھی ہم نے بیسک فنڈامینٹلس یا essential of the business finance کو کور کرنا ہے ایڈوانس لیول کی ٹاپکس کو ہم اس کورس میں کور اپ نہیں کریں گے اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارا جو بزنس فائنانس ان کور اپ کرتا ہے تھری براڈ ایریاز کو اس میں سب سے پہلا جو تھا وہ تھا کہ فرم جو ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے کس طرح انڈر ٹیک کرتی ہے اور اس کو ہم نے کہا کہ اگر ہم اس کو نام دینا چاہیں تو اس ایریا کا نام ہے کیپیٹل بجٹنگ اور کیپیٹل بجٹنگ بیسیکلی جو ہے that deals with the planning and management of the long term asset of the firm اس کے بعد ہم آئے دوسرے important area of business finance کی طرف اور ہم نے کہا یہ دوسرا امپورٹنٹ ایریا جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو کہ اس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو جو ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے انڈر ٹیک کرنی ہے فنڈ کرنے کے لیے فائنانس کرنے کے لیے سورسز کیا ہوں گے ایک ہے ہمارے پاس بانڈس یا بورڈ فنڈس کا اور دوسرا ہے اکوٹی یا پرسنل فنڈس کا اب اس ایریا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے کتنی پرسنٹیج بانڈس کی اور کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ اسٹاکس کی we call it as the capital structure decision اور فائنلی ہم نے یہ کہا کہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو مینج کرنے کے لیے we talk about the working capital management تو ان شاء اللہ تینوں کانسپٹ کو لے کے آگے چلیں گے ہم اگلے لیکچر میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ایریا کو بھی کور اپ کریں گے کہ ہمارے فائنینشیل مینیجر کا رول کیا ہے in overall business organization تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے ان ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں اللہ حافظ